حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول جانور قہد سالی کی بنا پر ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو گئے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس جمعے سے اگلے جمعے تک مسلسل بارش ہوتی رہی تو وہی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول زیادہ بارش کی وجہ سے گھر گر گئے اور راستے منقطع ہو گئے اور جانور مرنے لگے ہیں تو آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پر ٹیلوں وادیوں کے نشیب یعنی نالوں اور جنگلات میں بارش برسا تو بادل مدینہ منورہ سے اس طرح چھٹ گئے جس طرح درمیان سے کپڑا پھٹ جاتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پانچ